ننداریا اور مگرمچھ ننداریا بہادر چھوٹا بندر گھنے اور خطرناک جنگل میں اکیلے گھومنا پسند کرتا تھا ایک دن وہ ایک وسیع دریا پر آیا جس کے بیچ میں ایک جزیرہ تھا اور کیا جزیرہ ہے سرے سے سرے تک آم کے درختوں سے بھرا پڑا تھا پکے پھل اپنے پتوں کے درمیان دلکشی سے چھپ جاتے ہیں میں ان آموں کو چکھنا پسند کروں گا ننداریا نے سوچا لیکن دریا اتنا چوڑا اور تیز ہے میں کیسے پار کر پاؤں گا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک چٹان پانی کے اوپر اٹھتی ہے جزیرے کے آدھے راستے پر آہا ایک بڑی چھلانگ میں ننداریا چٹان تک پہنچ گیا ایک اور چھلانگ اسے جزیرے پر لے آئی ایک خطرناک کراسنگ لیکن بہادر ننداریا کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ننداریا نے درخت پر چڑھ کر آم چکھا یہ مزیدار تھا اس نے ایک اور آزمایا اس کا ذائقہ اور بھی بہتر ہے ننداریا نے اپنے دل کی تسلی کے لیے آم کھائے پھر اس نے واپس چٹان پر چھلانگ لگائی اور وہاں سے واپس دریا کے کنارے پر آ گیا پھر وہ گھر چلا گیا اس رات ننداریا نے اپنی ماں اور باپ کو جزیرے اور اس کے شاندار پھل کے بارے میں سب کچھ بتایا میرے ساتھ آؤ اور مزے کرو اس نے انہیں دعوت دی ہمارے پاس وقت نہیں ہے انہوں نے جواب دیا ننداریا کے دوستوں نے بھی انکار کر دیا وہ جزیرہ بہت دور ہے انہوں نے کہا ننداریا ان کے سوچ کو نہ بدل سکا چنانچے جب وہ جزیرے پر جاتا تو ہمیشہ خود ہی جاتا کیا اس خیال نے اسے پریشان کیا ہرگز نہیں گہرے جنگل میں اتنے بہادر چھوٹے بندر کے لیے کوئی خوف نہیں تھا لیکن خطرہ منڈلا رہا تھا ایک مگرمچ نے ننداریا کے آنے جانے کو دیکھا تھا وہ ایک چھوٹا بندر اکیلے گھوم رہا ہے کیا لذ دعوت ہے اس نے خود سے کہا اس نے بندر کو کھانے کا فیصلہ کیا اس کے ٹھنڈے دماغ میں ایک منصوبہ بنا یہ ننداریا کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا خراب موسم نے ننداریا کو چند دنوں تک گھر میں رکھا اور اگلی بار جب وہ آم لینے گیا تو اسے ایک جھٹکا لگا بارش نے دریا کو سطح کو اونچا کر دیا تھا چٹان کی چوٹی تقریباً اونچے پانی سے چھپی ہوئی تھی مجھے ہوشیار رہنا چاہیے ننداریا نے سوچا ورنہ یہ بہتا ہوا دریا مجھے بہا لے جائے گا اس نے اپنی طاقت جمع کی اور چھلانگ لگا دی کامیابی وہ چٹان کی چوٹی پر سیدھے اترا پھر ایک اور چھلانگ لگا کر وہ جزیرے پر پہنچ گیا وہ واپس آنے پر کتنا پرجوش تھا اس نے آہستہ سے مزے لے کر کھایا اس نے سب سے پکے پھل کا انتخاب کیا اس نے ہر لکما کا مزہ لیا اور اب گھر جانے کا وقت تھا ننداریا چٹان کو چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن ٹھہرو پتھر مختلف لگ رہا تھا اس نے اسے غور سے دیکھا ہم مم وہ اب اس کے آنے کے وقت سے بڑا تھا یہ پھولے ہوئے دریا کے اوپر بلند ہوا کوئی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اس نے محسوس کیا لیکن کون اس نے جاننے کی کوشش کی بھائی پتھر آج آپ کیسے ہیں اس نے بلایا کوئی جواب نہیں آیا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے کیا ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے بھائی اس نے پوچھا مگرمچ پانی میں سر اور دم کو چھ پائے چٹان کے اس پار پڑا تھا ننداریا کی مدھم چیخ سن کر اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا اب یہ ننداریا کو صاف سن سکتا تھا بھائی پتھر بھائی پتھر لالچ سے بے وقوف بنا مگرمچھ نے سوچا او بندر اور چٹان کی دوستی ہونی چاہیے اچھا ہوگا کہ میں جواب دوں وہ کیا تھا بچے اس نے بلایا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا اب ننداریا سمجھ گئی تھی ہیلو مسٹر مگرمچ اس نے بلایا کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں مگرمچ کا منصوبہ ظاہر ہو گیا وہ ناراض تھا میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں وہ گرجا میں کیسے بچوں گا ناندریا نے حیرت سے پوچھا لیکن کیا وہ بے خوف نہیں تھا اس نے جلدی سے سوچا اور منصوبہ بنایا ٹھیک ہے مسٹر مگرمچ انہوں نے کہا تم نے مجھے رنگے ہاتھوں نون گوننا پکڑ لیا ہے میں سیدھا تمہارے منہ میں کو گا برا کرم اسے کھول دو لیکن اگر میں اپنا نشانہ کھو بیٹھا تو اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے انہیں بند رکھیں بے وقوف مگرمچ نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ کھول لیا ننداریا نے چھلانگ لگائی اوپر اوپر اور اوپر اور مگرمچھ کے جبڑوں کو پار کیا وہ مگرمچھ کی پیٹ کے بیچوں بیچ اترا اور دریا کے کنارے پر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا او مسٹر مگرمچھ تم مجھے نہیں پکڑ سکتے اس نے پکارا ہنسا اور گھر بھاگ گیا ایک جاٹک کہانی